اسی کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سواجن کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی ناؤ سنتی مگر اس کی طرح جو پان کے سامنے اپن ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے اور وہ ہرگز نہ پہنچی گا اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے